وسب بیہ و رتب محترم دوست اور سب سے بڑے اللہ ہے اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے اسی لیے مولسین صاحب اذان میں سب سے پہلے چار مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ ان چار طاقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے جس کو عناصر شیرے کہا جاتا ہے بہت بڑی طاقت ہے دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا آگ پانی ہوا اور مٹی یہ چار طاقتیں اللہ نے دنیا میں ایسی بنائی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا دیکھو یہ مٹی زمین جو ہے اگر اللہ اس کو حکم کر دے کہ اپنی طاقت کے ساتھ میں ہل جائے جتنا ہمیں دکھائی دیتا ہے سارا زمین کے اندر دھس جاوے پتہ بھی نہ چلے کہیں پر سلجھل آتا ہے پانچ چھ سیکنڈ کا ہوتا ہے لیکن کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے قیامت قریب آئے کہ زمین اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہلے گی اسی طریقے سے پانی میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے دنیا میں ایک حصہ کی زمین ہے تین حصے کا پانی ہے کئی پر سیلاب آ جاتا ہے گاؤں کے گاؤں شہر کے شہر پانی کے اندر بہ جاتا ہے نو علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں پانی کا عذاب ہے اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی پوری دنیا میں جو ہے پانی بھر گیا تھا ایمان والے اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا جن کو کشتی میں سوار کر دیا تھا وہ لوگ بچ گئے اور باقی سب لوگ پانی کے اندر جو ہے ختم ہو گئے نو علیہ السلاط وسلام کا بیٹا بھی پانی میں گھر کا ہو اگر اللہ جو ہے پانی کو کہہ دے کہ دنیا کا ایک چکر لگا دے تو دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے اتنی بڑی طاقت ہے پانی میں اسی طریقے سے ہوا جس کو سانس ہم اندر لیتے ہیں باہر نکالتے ہیں جو بہت ضروری ہے اگر یہ ہوا کو اللہ حکم کر دے کہ اپنی طاقت کے ساتھ میں پوری دنیا کا ایک چکر لگا دے تو یہ جتنا دکھائی دیتا ہے نا ہمیں دنیا میں سارا ہوا میں اڑ جاؤ قوم ہاتھ ساٹھ ستر ہاتھ اونچائی اونچی قوم تھی اور اپنے گھر کا دروازہ جو ہے نا بڑی چٹان اٹھا کر کے گھر کے دروازے پر رکھ دیتے اور ان کا دعویٰ یہ تھا من اسد منا کو یہ طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے لیکن دین زندگیوں میں نہیں تھا اللہ نے ہوا چلائی اور زمین پر ایسے پچھاڑے ہیں ان کو جیسے کھجور کے درخت زمین پر پڑے ہوئے ہو ایک دوسرے کو ٹکرا ٹکرا کر کے اللہ نے سب کو ختم کر دیا تو ہوا میں اتنی بڑی طاقت ہے اسی طریقے سے آگ کہیں پر آگ لگتی ہے تو محلے کے محلے فیکٹری کی فیکٹریاں جو ہے جل جاتی ہے راکھ ہو جاتی ہے اگر یہ آگ پوری دنیا کا چکر لگا دے ہوئے تو سب کو جو ہے راکھ بنا دے یہ چار بڑی طاقتیں اللہ نے دنیا میں بنائی ہے آگ پانی ہوا اور مٹی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں اور اس سے بڑی طاقت جو ہے فرشتوں کی طاقت ہے اللہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے پیدا فرمائے ہمارے کندھوں پر دہانے کندھے پر ایک فرشتہ ہے بائیں کندھے پر ایک فرشتہ ہے دائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ نیکیا لکھتا ہے اور بائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ گنا لکھتا ہے جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ لکھنا شروع کر دیتا ہے سوال اور جب کوئی گناہ کرتا ہے یہ معمور ہوتا ہے امیر صاحب سے پوچھتا ہے کہ لکھو تو یہ فرشتہ ہے کہتا ہے ابھی نہیں چھ سات گھنٹے کی مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی توبہ کر لے توبہ نہیں کرتا پھر کہتا ہے کہ اب لکھ لے ایک گناہ کیا ایک ہی لکھنا اور وہ کیا کرتا ہے کسی نے ایک کی تو دس لکھ دیتا ہے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے دن میں بھی رہتے ہیں رات میں بھی رہتے ہیں بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ آتا ہے مکہ میں جو کعبہ ہے جس کا طواف کرتے ہیں اسی کے اوپر ایک اور کعبہ ہے آسمانوں پر فرشتوں کا کعبہ اس کو بیت المعمور کہتے ہیں ستر ہزار فرشتے یعنی ستر ہزار ایک ساتھ میں طواف کرتے ہیں جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا یعنی سات چکر لگا لیے زندگی بھر اس کا نمبر نہیں آتا بس ایک مرتبہ تو اندازہ لگاؤ اللہ نے فرشتے کتنے بنائے ہیں ستر ہزار فرشتے ایک ساتھ میں طواف کرتے ہیں ان کو دوسری مرتبہ موقع نہیں ملتا تو اللہ نے فرشتے کتنے بنائے اس میں چار فرشتے بڑے ہیں مشہور ہیں جبرائیل اسرافیل میکائل اور اسرائیل جب علیہ سلط وسلام اگر اپنی اصلی شکل کے اوپر آ جاؤ تو ان کا سر ساتویں آسمان پر اور ان کے پیر ساتویں زمین پر اور حدیث میں آتا ہے ایک جگہ پر چھ سو بازو ہے اور ایک جگہ پر سو بازو لکھے اپنے چھ سو بازو میں سے پرندے کے پر ہوتے ہیں اڑنے کے ایسے بازو ہے اگر دو بازو کو کھولے تو مشرق اور مغرب کے اندر سما جائے اتنے بڑے فرشتے ہیں ہم لوگ گئے تھے جارڈن ہم لوگ بھی نیت کرو انشاءاللہ شاء اللہ ملک کے شام جو ہے اس کے چار ٹکڑے ہوئے ایک جارڈن ہے ایک فلسطین ہے ایک لبنان ہے اور ایک سیریا ہے لوت علیہ السلاط وسلام کی بستیاں تھی وہاں پر سات شہر تھے بڑے بڑے لیکن نبی کی بات مانتے نہیں تھے اخلاق کے اعتبار سے بہت گرے ہوئے تھے کوئی گھر میں مہمان آ جاتا تو مہمان کو بھی لوٹ لیتے تھے اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی گرے ہوئے اللہ ناراض ہو گئے اللہ نے جب علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو الٹ دو تو جب علیہ السلام وسلام نے خالی ایک پر مارا جیسے چمبچ کو مٹھائی کے یا جو کسی اور چیز میں چمچ لگاتے ہیں ایسے اپنا ایک پر زمین کے اندر مارا اور نیچے جہاں پانی ہوتا ہے نا وہاں سے زمین کو اٹھایا ان کے ساتھ شہر ان کے پہاڑ ان کے جانور ان کے مکانات ان کی کھیتیاں آسمان تک لے گئے ان کے چیخنے کی ان کے جانوروں کے چیخنے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی اور وہاں سے پھر الٹ دیا تو وہ بستیاں جو تھی وہ نیچے گئی اور نیچے کا پانی تھا وہ اوپر آ گیا ہم لوگ بالکل پاس میں کھڑے ہو کر اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس کو دیکھ کر کے آئے اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کی طاقت کتنی خالی ایک پر مارا ہے جب علیہ السلام کی طاقت کتنی بڑی ہوگی اور ایک فرشتے اللہ نے بنائی اسلافی جن کے ہاتھ میں سور ہے سنگھ کی شکل کا اپنے گھٹنوں کو زمین سے لگایا ہے اپنے کان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ کب اللہ حکم کر دے میں اس میں پھوک مار دوں اللہ جب حکم کریں گے تو اسراف علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے صبح کا وقت ہوگا کوئی کھیتی میں جا رہا ہوگا کوئی جانوروں کو دو رہا ہوگا کوئی سو رہا ہوگا اور ایک آواز آئے گی آواز بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھے گی کہ انسان ڈر کے مارے جو ہے جنگلوں میں بھاگ جائے گا اور جنگلوں کے پھاڑ کھانے والے جانور بستیوں میں آ جائے اور آواز اتنی بڑھے گی کہ پھر سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے سب ختم انسان جنار جانور سب ختم اب خالی اللہ کی یاد اور اسلام علیہ السلام ہے اللہ اسلام علیہ السلام فرمائیں گے اسرافیل اب کون باقی ہے کہ اللہ آپ کی ذات اور میں تاکہ تم بھی مر جاؤ اسرافی علیہ السلام وسلام بھی مر جائے کئی سالوں کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوگا پھر پھونک مارے تو سارے انسان جو ہے نا مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے میدان کی طرف سب جمع ہو جائیں گے اب ہمارے ذہن میں آتا ہوگا کہ دو پھوکوں میں تاثیر الگ الگ کیوں ایک مرتبہ پھوک ماری تو سب مر گئے اور ایک مرتبہ پھوک ماری تو سب زندہ ہو گئے ہماری پھوک میں بھی دو تاثیر ہے دیکھو آنکھ میں کچرا گر جاتا ہے ہم کوئی رومال وغیرہ لے کر کے اس کو پھونک کے ذریعے سے گرم کرتے ہیں پھر آنکھ میں لگاتے ہیں اسے اور کبھی جو ہے جل جاتے ہیں ہاتھ میں جو ہے گرم تیل اس کا جو ہے کچرا گر گیا تو پھونک مار کر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں ایک گرم کرنے کی تاثیر اور ایک ٹھنڈا کرنے کی تاثیر دیکھو ہمارے ناخن جو ہے اس میں بھی دو تاثیر ہے یا اپنے بغل کے نیچے ایسا کرو تو کچھ بھی نہیں ہو اور دوسرے کو ہاتھ لگاؤ تو پورا کودے گا دو تاثیر ہے کہ نہیں بھائی اسرا علیہ السلام السلام کی پھوک میں بھی دو تاثیر ہے ایک مرتبہ پھوک ماریں گے سب مر جائے اور دوسری مرتبہ پھوک مارے گا تو سب زندہ ہو یہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے ہم تو یہاں سے چولہے میں پھوک مارے وہاں تک وہاں تک پھوک نہیں جا سکتے یہاں سے اڑ جائے گا اور وہ تو پھوک ماریں گے نا سارے انسان سارے جنات اور ساری مخلوق جتنی بھی ہے سب کے کلے کے پڑے جائیں گے وہ آواز کتنی بڑی طاقت اور ایک فرشتے بنایا ہے اسرائیل جس کو کہتے ہیں ملک الموت آج تک جتنی روحیں قبض کی ہے انہوں نے قبض ہے اور ہماری روح قبض کرنے کے لیے وہی آئیں گے جس گھر میں موت ہوتی ہے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت اس گھر کا دروازہ پکڑ کر کے یوں کہتے ہیں کہ کیوں روتے ہو اس گھر میں تو مجھے بار بار آنا ہے جب تک یہ پورا گھر خالی نہ ہو جائے نماز کے وقت ملک الموت نظر ڈالتے ہیں مسجدوں میں جو نماز کا پابند ہوتا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھاتے ہے ملک الموت خود کلمہ پڑا تھا نیت کرو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں ہے کہ ملک الموت روح قبض نہ کرتے ہو کبھی جنوب میں کبھی شمال میں کبھی جو ہے مشرق میں کبھی مغرب میں اور کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی جیسے ایک تھالی میں چند دانے ہمارے سامنے ایک تھالی ہو اور چند دانے اس میں ہے اب جس دانے کو اٹھانا اٹھا سکتے یہاں سے بیٹھے بیٹھے تو ملک الموت کی جو ہے گویا کہ پوری دنیا ان کے سامنے ایک تھالی کے مانی جس میں چند دانے کبھی ان کو جو ہے رکاوٹ پیش نہیں آتی ایک مرتبہ ایک آدمی کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا جزیرے میں دریا کے بیچ میں کوئی کچھ کی جگہ ہو اس کو جزیرہ کہتے ہیں ٹاپو کہتے ہیں ملک الموت چلے وہ آدمی سلیم علیہ سلے کی مجلس میں بیٹھا ہوا تو ملک الموت نے اس کو گھورا یعنی اس کو دیکھا برابر اس کی روح قبض کرنے کا ابھی مجھے حکم ہوا ہے کھلا جزیرے میں اور یہ تو اتنی دور ہے اتنی جگہ اتنی میل دور اور یہ آدمی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں قبض نہیں کی حکم وہاں ہوا ملک الموت تو وہاں جزیرے میں پہنچے جب ملک الموت وہاں سے نکلے تو اس آدمی کو گھبراہٹ ہو اس نے کہا کہ سلیمان مجھے گھبراہٹ ہو رہی مجھے اپنی جگہ پہنچا سلیمان علیہ والسلام نے ہوا کو حکم دیا ہوا نے جو ہے وہاں پہنچا دیا ملک الموت کے پہنچنے سے پہلے اور وہاں پر اس کی روح قبضہ کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی ایک مرتبہ ایک ظالم بادشاہ کی روح قبضہ کر کے جا رہے بہت بڑا ظالم تھا فرشتوں نے پوچھا کہ ملک الموت آپ اتنی روحے قبض کرتے ہو کسی پر رحم بھی آیا انہوں نے کہا دو جگہ پر مجھے رحم آیا اس میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ ایک عورت جنگل میں تھی بچے کی پیدائش ہوئی اور مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو تو مجھے اس بچے کی تنہائی پر رحم آیا کہ جنگل میں کوئی نہیں ہے اس بچے کا یہاں پر ہوگا کیا فرشتوں نے کہا کہ ملوک الموت جس کی روح قبض کر کے جا رہے ہو یہ وہی بچہ ہے جنگل کے اندر جس کی پیدائش ہوئی تھی ملک الموت بھی اللہ کی تعریف کرنے لگے یہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے جس سب کی روئے قبض کرتے ہیں چاہے ظالم بادشاہ ہو کوئی کچھ بھی ہو کسی سے ڈرتے نہیں اور ایک فرشتے اللہ نے بنائے میکائی جن کے ذمے اللہ نے بارش برسانے کا کام اور روزی پہنچانے کا کام سونپا تمام انسانوں کو جناتوں کو تمام مخلوق کو اٹھارہ ہزار مخلوق ہے ہاتھی دیکھو کتنا کھاتا ہے دریا میں اللہ نے مچھلیاں بنائی ہے منوں کی تعداد میں کھاتی ہے اللہ سب کو روزی پہنچائے کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من اللہ سب کو روزی نکالے علیہ السلط سلام کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں اب زمینوں کے اندر پہاڑوں کے نیچے سب کو روزی کا کام ان کو سونپا ہوا ہے یہ فرشتے سے کتنے بڑے ہو پھر اس سے بڑی جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے اس لیے اللہ اکبر دنیا میں کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ اکبر کی آوازیں نہ لگتی ہو اذانی نہ ہوتی ہو پانچوں وقت کی دیکھو ابھی مغرب کے وقت کی مغرب کی بھی ہو رہی ہے کسی جگہ پر عشاء کی بھی ہو رہی ہے کسی جگہ پر فجر کی اذان ہو رہی ہے کسی جگہ زہر کی اثر کی چوبیس گھنٹے اللہ اکبر کی پوری دنیا میں آواز لگ رہی ہے چاند پر جو گئے تھے وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی وہاں اجانوں کی آوازیں سنی اور میدان اثر میں بھی حضرت بلال اجان کریں گے بڑے بڑے جو دشمن تھے وہ بھی کہیں گے صدق یا بلال صدق دک بلال اے بلال تو سچ کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑے اسی لیے اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو اللہ کا ذکر خوب کیا کرو یا اللہ ایمان والو تم خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو آج ہم نے جو ہے دنیا کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی طاقت کو پہچانا اس سے ڈرتے ہیں اور یہ اتنے بڑے اللہ عناصر اربا سے بڑے فرشتوں سے بھی بڑے سب سے بڑے اللہ اس سے کتنا ڈرنا چاہیے اور اس کو کتنا یاد کرنا چاہیے نیت کرو ان شاء اللہ کا ذکر خوب کریں گے یہ دیکھو دنیا کے اندر جتنی مخلوق بنائی ہے اٹھارہ ہزار مخلوق بنائی ہے وہ سب ہمارے لیے چرندے پرندے درندے سب ہمارے لیے یہ پہاڑ یہ درخت اور یہ جتنی چیزیں جتنی جو ہے بولنے والی ہے اور جتنی نہیں بولتی جمادات حیوانات یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنائی اور وہ اللہ کا ذکر کرتی وہی من شعین اللہ یہ سب بھی ہو بے ہم بلاک للہ کہ ہو نہ تصویر ہو اللہ فرماتے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے یہ ساری مخلوق جس کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں درخت اپنی زبان کے اعتبار سے پہاڑ اپنی زبان کے اعتبار سے چاند اپنی زبان کے اعتبار سے سورج اپنی زبان کے اعتبار سے قرآن بھی جگہ جگہ بھائی سب بھی جو کچھ زمینوں میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں تو ہمیں کتنا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم خوب اللہ کا ذکر کیا اور صبح و شام اللہ کی تصویر بیان کیا دیکھو ذکر کریں گے تو کیا ہوگا بھائی جب ذکر شروع کریں گے تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے تصویر چل رہی ہے باتیں بھی چل رہی ہے بعض بار تصویر پڑھتے ہیں ادھر ادھر سب دیکھتے بھی رہتے ہیں لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کے اوپر جب جم جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں استحصار دیں گے ان اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر وقت اللہ کا استحصار رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے کیسا استحصار دیکھو ایک دو قصے سناؤ آپ کو ایک بہت بڑے شیخ تھے جن کے بعد بہت سارے مرید تھے کئی مہینوں سے کئی سالوں سے شیخ جیسا بتاتے تھے ویسا وہ لوگ وسائی پورا کرتے تھے ایک نیا نیا مرید آیا دو تین دن ہوئے تھے اور اس کو خلافت دے تو دوسرے مرید کہنے لگے حضرت ہم کئی سالوں سے آپ کے پاس ہے ہم کو تو خلافت نہیں دی اور یہ نیا نیا تھا اس کو آپ نے خلافت دے دی کہ بھائی تمہارے اور اس کے درمیان بھی بہت فرق ہے سب کو ایک ایک مرغی دی ایسی جگہ سبا کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دے کوئی درخت درخت کی آڑ میں کوئی پہاڑ کی آڑ میں کوئی دیوار کے پیچھے کوئی جنگل میں جبا کر کے لے آئے اور یہ جو نیا نیا مرید آیا تھا پورے دن گھومتا رہا شام کو آیا ہاتھ میں مرغی زندہ تھی چہرہ اترا ہوا شیخ نے پوچھا بھائی سبا نہیں کی کاجرت دیواروں کے پیچھے گیا پہاڑوں کے پیچھے گیا جنگل میں گیا سب جگہ اللہ دیکھ رہے اللہ کا استحصار یہ نصیب ہوگا اور ایک قصہ لے کے حضرت شیخ نے اعمال میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے کھانے کا وقت ہو گیا دسترخوان لگایا ساتھی سب کھانے کے لیے بیٹھے ایک بکریا چرانے والا وہاں سے گزرا چرواہا اس کو بھی بلایا بھائی تو کھانے کے لیے آ جا تو اس نے کہا کہ حضرت میرا روزہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے نہیں اور اتنی سخت لو چل رہی ہے گرمی اربستان کی گرمی بہت سخت ہوتی ہے بغیر جوتوں کے اگر یہاں سے وہاں تک چلو نا تو پیر کے اندر چھالے پڑ جائے کو بڑا تعجب ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی نہیں اور ایسی لو چل رہی ہے اور یہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے بکریا چلانے والا یہ تو بڑے تقوی والا ہے اس کا امتحان لینا چاہیے تو کہا بھائی ایک بکری ہم خریدنا چاہتے ہیں اس کی قیمت تمہیں دے دیں گے اس کو ہم ذبا کریں گے پکائیں گے ہم بھی کھائیں گے تجھے بھی کھلائیں گے تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بکریا میری نہیں ہے تو میرے مالک کی ہے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آزمائش کی لیے اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بیڑیا کھا گیا تھا جنگل میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا فائن اللہ اللہ کہاں چلے جائیں گے اللہ تو دیکھ رہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جملہ بڑا پسند آیا شہر میں گئے اور اس کے مالک سے وہ ساری بکریاں خریدی کئی پانچ دس نہیں پہلے تو بکریاں کتنی پانچ سو پانچ سو ہزار ہزار اس سے بھی زیادہ ہم افریقہ میں گئے تھے وہاں پر پانچ سو ہزار پندرہ سو دو دو ہزار بکریاں ابھی بھی پالتے وہ ساری بکریوں کو خریدا غلام کو بھی خریدا اور آنے کے بعد غلام سے کہا کہ بھائی میں نے تجھے خریدا ہے آج سے تو آزاد اور یہ ساری بکریاں میں نے خریدی ہے یہ ساری بکریاں تجھے بخشیش دیکھو تقوا کے اوپر کتنی بڑی دولت مل گئی استحصار جنگل میں ہے لیکن اللہ کا استحصار ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہم سفر میں ہو کاروبار پر بھی جاوے یہ جملہ یاد رکھے فائن اللہ اللہ دیکھ رہے جہاں پر بھی جاوے اللہ ہمیں دیکھتے کیمرے لگے ہوئے کہیں پر کیمرہ لگا ہوا ہے آدمی کتنا جو ہے احتیاط سے رہتا ہے کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے اور یہ فرشتے دو بیٹھے ہوئے ہیں نیکیا بھی لکھ رہے گنا بھی لکھ رہے اور اللہ ڈائریکٹ دیکھ رہے یہ استحظار پیدا کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا ہوگا شہر کا طواف وہ کہہ رہے تھے گشت کر رہے حفاظتی رش ایک گھر میں سے کچھ بولنے کی آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا کیونکہ امیر تھے کہ بھائی کیا ہے لاؤ سنو تو وہ ماں جو تھے نا بچی کی ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی تھی کہ میں نے سولہ سترہ سال تک اس کی تربیت کی ہے اب اس کی کتنی تربیت ہوئی ہے اس کا امتحان لے رہی تھی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا صبح ہو جائے گی لوگوں کو پھر پتا چل جائے گا تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ اماں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملا ماں نے کہا کہ بیٹی امیر المومنین تو گھر سوئے ہوں گے ان کو کیا پتا چلے گا بیٹی نے کیا جواب دیا بچی نے سولہ سترہ سال کی بچی ہے امیر المومنین گھر سوئے ہے لیکن امیر المومنین کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا پسند آیا اس گھر کے اوپر نشان لگایا گھر چلے گئے صبح میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے آصف نام تھا بڑھیا کو بلایا کہ بڑی اما ادھر آؤ تمہارے گھر جو بچی ہے اس کا رشتہ میرے بیٹے سے دو بڑھیا نے کہا امیر المومنین ہم غریب ہیں آپ امیر ہو آپ خلیفہ ہو ہمارا مذاق کر رہے ہو کیا مذاق نہیں حقیقت کہہ رہا ہو دونوں کا رشتہ ہوا اللہ نے ان کی اولاد میں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا بڑے تقوا والے بڑے انصاف والے ان کے انصاف کا اثر یہ تھا کہ جنگل میں بھیڑیے اور بکریا ساتھ میں جو ہے پھرتے تھے بیڑیا حملہ نہیں کرتا اور جس دن ان کا انتقال ہوا اسی وقت جنگل کے اندر بھیڑیے نے حملہ کر دیا بکریا چرانے والا جو تھا نا اس نے للہ پڑی جنگل میں کہ معلوم ہوتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا شہر میں پتا لگایا اسی وقت جہاں بھیڑیا نے حملہ کیا تھا اسی وقت انتقال ہوا تقوی کا اثر تھا جنگل میں تو یہ ہے استحصار اپنے گھر میں اندھیرے میں ایک بچی اللہ سے ڈر رہی ہے کہ اللہ دیکھ رہے یہ استحصار ملے گا دوسری چیز ذکر سے کیا ملے گی معیت ملے گی اللہ ساتھ میں ہو جائے گا ایک بادشاہ گزرے ہے ایک مرتبہ ریت کا حال دیکھنے کے لیے نکلے تو چار چور ایک جگہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تو بادشاہ بھی چدر وغیرہ ڈھانک کر کے چوروں نے کہا کہ کون کہا میں بھی تمہاری جیسا ہوں کہ آ جا تو بادشاہ کو بھی بلا لیا پھر بیٹھے مشورہ ہوا کہ بھائی کہاں چوری کرنی ہے کیا تو بادشاہ کے گھر میں کریں گے تو بادشاہ نے پوچھا بھائی اتنی بڑی ہمت ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ہنر کیا ہے ایک نے کہا میرے پاس ہنر یہ ہے کتا جب بھونکتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے دوسرے نے کہا تالا چاہے کتنا ہی مضبوط ہو ویسے ہاتھ مار نا تو وہ تالا کھل جائے تیسرے نے کہا کہ میں زمین پر ہاتھ مار کر کے بتا سکتا ہوں یہاں کھجانا چوتھے نے کہا کہ جس کو میں رات کو دیکھ لیتا ہوں صبح میں اس کو پہچان لیتا ہوں پھر چاروں نے بادشاہ سے پوچھا بھائی تیرے پاس کیا ہنر ہے تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی سلی پر چڑھتا ہو میں اپنی ڈاڑی خالی ہلا دوں تو وہ چھوٹ جا تو کہا چلو اب پانچوں جو ہے چوری کرنے کے لیے چلے کتے نے بھونکنا شروع کیا کتا یوں کہہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ بادشاہ سلامت ہے لیکن چوری کی دھن ایسی تھی وہ سمجھ بھی گیا تھا لیکن چوری کی دھن میں کوئی دھیان دیا نہیں بادشاہ کے محل میں پہنچے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے وہ تالے کا جو ماہر تھا اس نے ہاتھ مار کر کے تالا کھولا زمین کے ماہر نے ہاتھ مار کر کے بتایا یہاں کھجانا خزانہ نکالا آپس میں تقسیم کیا اور اپنے اپنے گھر گئے صبح میں بادشاہ نے جو ہے آڈر دیا کہ کھلا کھلا گھر میں سے پکڑ کے لاؤ سب کو پکڑ کے لائے لائن میں لگایا ان کو سولی پر چڑھا اب سولی پر جب جا رہے تھے تو چوتھا چور جو تھا کہ میں جس کو رات کو دیکھ لیتا ہوں صبح میں پہچان لیتا ہوں اس نے پہچان لیا کہ وہ تو رات کو ہمارے ساتھ میں تھے تو اس نے کہا کہ ہم سب نے اپنے اپنے ہنر دکھائے بادشاہ سلامت اپنے اپنی ڈاڑی تھوڑی ہلا دو تو بادشاہ نے ڈانڈی ہلائی سب چھٹ گئے تو دیکھو بادشاہ کو یہ پہچان گیا معرفت جس کو کہتے ہیں تو سب کو چھٹکارا مل گیا مائیت بھی تھی بادشاہ ساتھ میں تھے پتا بھی ہے کہ ساتھ میں بادشاہ ہے لیکن پھر بھی گسا کی ہو رہی تھی لیکن جب معرفت مل جائے گی پھر آدمی اللہ سے جو ہے اللہ کا کوئی گناہ نہیں کر سکتا حیدرآباد کے نواب صاحب تھے ایک مرتبہ رات کو ریت کا حال دیکھنے کے لیے تو ایک ٹانگے میں بیٹھے اس وقت تو لائٹیں وغیرہ تھے ہی نہیں اب مغرب کے بعد کا وقت تھا اندھیرا تو نواب صاحب نے پوچھا ٹانگے والے سے کہ بھائی شہر کا نواب کیسا ہے تو وہ اندھیرا تھا نواب کو تو پہچانا نہیں لیکن لمبی لمبی سنائی بہت اور نواب صاحب سنتے رہے تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب کو سگریٹ پینی تھی تو ٹانگے والے سے کہا بھائی ماچس ہے اس نے کہا ہے اب اس نے ماچس جلائی نواب صاحب نے منہ میں سگریٹ رکھی اور وہ جلانے کے لیے منہ قریب کیا تو وہ ٹانگے والا پہچان گیا کہ وہ نواب تو یہ ہے تو ایسا ڈر پیدا ہوا کہ ٹانگے سے گدگی لگائے اور ٹانگا چھوڑ کے بھاگ گئے معرفت اللہ کی معرفت جس کو مل جاوے وہ آدمی جنگل میں ہو کہیں پر بھی ہو ہر گناہ سے بچے گا کبھی تو اللہ یہ معرفت ڈائریکٹ دے دیتے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا شرابی شراب پینے کے لیے جا رہا تھا پیسے لے کر ایک گندی نالی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا اور اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا اس کی نظر پڑ گئی تو اس نے اس کاغذ کو اٹھایا اس کو دھویا اور جو پیسے لے کر کے شراب پینے کے لیے جا رہا تھا اسے ادھر خریدا کاغذ کے اوپر لگایا اور اس کو اچھی جگہ پر جو ہے لگا حفاظت کے ساتھ میں اللہ کے نام کی اس نے جو ہے قدر کی عظمت اللہ نے اس کو ڈائریکٹ معرفت دیا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ جب یہ آدمی گزرتا تھا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو اتنے بڑے امام ہو اور یہ تو شرابی کہا کہ نہیں بھائی میں تو کتابوں کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے اللہ کی پہچان اس کو مل گئی نیت کرو انشاءاللہ کا ذکر کریں گے دیکھو تین تسبیحات کی پابندی کرنی ہے روزانہ ہر ساتھی ایک تیسرے کلمے کی ایک دلو شریف کی اور ایک استغفار کی بہت بڑی کمائی ہمارے نام اعمال میں ہو جائے گی بہت بڑی کمائی ابھی اس کو اگر کھولنے جاوے کہ سبحان اللہ پر کیا ملے گا الحمدللہ پر کیا ملے گا اتنا وقت تو ہے نہیں اپنے پاس ہر ساتھی تین تصویحات کی پابندی کرے بیٹھ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے خلوت میں اگر ایسا موقع نہیں ہے تو بھی اپنی تصویحات کو پورا کرے اگر دین کی کوئی مشغولی ہے صبح میں نہیں پڑھ سکتا تو زور سے پہلے پہلے اس کو پورا کر لے شام کو گشت ہے ایسی مشغولی ہے نہیں کر سکا سونے سے پہلے پہلے ان تصویرات کو پورا کر لے اصل تو اس کا وقت ہے فجر کے بعد اور اثر کے بعد پابندی کے ساتھ اگر کوئی کسی شیخ سے بیت ہے انہوں نے کوئی وظیفہ بتایا ہے تو اس وظیفہ کو پورا کر تو ایک تو عمل ہمیں یہ بنانا ہے تین تصویر اور دوسرا کیا کرنا ہے موقع محل کی جو دعائیں ہیں اس کو ہمیں یاد کر کے پڑھنا ہے اللہ کے ولی بنتے جائیں گے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اس میں بڑی بڑی طاقت ہے دیکھو بسم اللہ والا برکت اللہ کھانے کے لیے بسم اللہ و وہ برکت اللہ بھی آتا ہے چھوٹی سی دعا ہے اگر اس کو پڑھ کر کے ہم نے کھانا شروع کیا تو شیطان ہمارے ساتھ میں کھانا نہیں کھائے گا ورنہ حقیقت میں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن حقیقت میں ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کے وہ کھانا کھاتا ہے اب شیطان کے ساتھ میں کھائیں گے تو کھانے میں برکت نہیں اور شیطانیت والے اثرات ہمارے اندر آئے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے شیطان کو موقع نہیں ملا ایک لڑکے کو پکڑ کر کے لایا ایک لڑکا دوڑا ہوا آیا کھانے میں ہاتھ ڈالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے شیطان کو پکڑا یہ بچے کا ہاتھ جو ہے میں نے پکڑا ہے نا تو شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے شیطان کو میں نے پکڑا ہے لڑکا چلا گیا پھر ایک چھوٹی بچی کو پکڑ کے لائے اور بچی نے کھانے میں ہاتھ ڈالا اللہ کے نبی صاحب اس کا ہاتھ بھی پکڑا اور کہا کہ اس بچی کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں تو روحانیت کے امام تھے سب نظر آ رہا مسجد میں جانے کی دعا نکلنے کی دعا بیت الخلا جانے کی دعا بسم اللہ اللہ میں تو ہمارے اور شیطان کے درمیان میں پردہ ہو جائے گا سطر کے اوپر اس کی نظر نہیں پڑ سکتی ایک بزرگ گزرے ہے صوفیہ رحمت اللہ علیہ ہر وقت مسجد میں سنت طریقے سے آتے تھے پہلے جو ہے درود پڑھتے پھر سیدھا پیر مسجد میں رکھتے یہ سیدھا پیر اور پھر دعا پڑھتے ایک مرتبہ جلدی میں جو ہے مسجد میں آنا ہوا تو پھول سے بایا پیر پڑ گیا ایک گہری آواز آئی او بیل ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے ان کا نام ہی پڑ گیا ہے بیل والے حضرت اچھا، سفیان کون بیل والے سوری سوری کہتے ہیں بیل کو حضرت سفیان یعنی وہ بیل والے جو آواز آئی تھی اپنے گجراتی میں کہتے بڑھ ایک ایک جو ہے دعا میں بڑی بڑی طاقت ہے ہم نے رات کو سوتے وقت بسم اللہ کر کے گھر کا دروازہ بند کیا تو شیطان باہر اور باہر جا کر کیا کہتا ہے اس گھر میں میرے لیے کھانا بھی نہیں ہے اور اس گھر میں میرے لیے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے نیت کرو انشاءاللہ شاء اللہ چھوٹ سب دعائیں یاد کر کے موقع محل کے اعتبار سے ہم پڑھتے رہے تیسری چیز جو ہمیں اپنے معمول میں لانی ہے اس کو معمول بنانا ہے قرآن شریف کی تلاوت یہ قرآن شریف جو ہے نا اللہ کا کلام ہے اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہے وہ اللہ کا منہ کیسا تو اللہ کو معلوم ہم کو معلوم نہیں ہے ہم تو اپنے اعتبار سے سوچیں گے یہ اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہے قرآن کو زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ نے چند سرتے فرشتوں کے سامنے پڑی تو فرشتے خوشیاں منانے لگے اور کہنے لگے کتنے مبارک لوگ ہوں گے وہ لوگ جن کے اوپر یہ قرآن اتارا جائے گا ان کے ہاتھ کتنے مبارک ان کی زبانیں کتنی مبارک ان کے دل کتنے مبارک آج یہ قرآن ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے بھائی رمضان میں اکثر لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں کچھ لوگ کچھ اللہ کے بندے ہیں روزانہ اہتمام کرتے ہوں گے نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ پڑھیں گے بھائی ایک بارہ آدھا بارہ پاؤ بارہ چند روکو بہت آسان ہے اگر اس کو حفظ بھی کرنا چاہے نا سیکھنا بھی چاہے بڑھاپے کے اندر بھی اللہ سکھا دیں گے مولانا محمد عمر صاحب پالن پور رحمت اللہ علیہ ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں انہوں نے پچپن سال کی عمر میں حفظ کیا تھا پچپن سال کی عمر میں حافظوں کو پاس میں بٹھاتے تھے اور بیان کرتے کرتے کوئی آیت یاد نہیں آتی تو پوچھتے حافظوں سے تو پھر وہ حافظ بتاتے تھے پھر مولانا یوں کہتے تھے بھائی تمہارا بچپن کا ہے اور میرا بچپن کا ہے ولقد یسرن القرآن ذکر فال میں متقر اللہ نے کئی جگہ فرمایا وہ ہے یاد کرنے والا کہ ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دی چھ سال کے بچے حافظ بہت سے بچے دنیا میں آئے ابھی اور قرآن سے پڑھ رہے ماں کی عادت تھی قرآن پڑھنے کی زیادہ اللہ نے اس کا اثر جو ہے بچے اوپر ڈالا اور بوڑھا آدمی بھی یاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر ہم نے ایک روکو بھی نہیں سیکھا اور ہماری موت آ گئی تو اللہ حافظوں میں ہمارا شمار کر دیں اللہ کہیں گے حافظ صاحب اٹھو ہم کہیں گے اللہ میں تو حافظ نہیں کہا تم نے نیت کی تھی ہم نے تمہارا شمار حافظوں میں کر دیا خدا کی دین کا مسا سے پوچھیے احوال آگ لینے کو جائے پہم بری مل جائے نیت کرو انشاءاللہ قرآن کو پڑھیں گے روزانہ اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ روزانہ ہم کی سیکھنے کی کوشش کریں گے اس میں کوئی شرم محسوس نہ کرے اور چوتھی چیز جو ہمیں معمول میں لانی ہے وہ دعاؤں کا اہتمام یہ دعا جو ہے نا مقل عبادت ادعا مقل عبادت ساری عبادتوں کا مغز ہے یہ بھی عبادت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آوے تو مانگنے کا ایسا نہیں ہے ہم نماز کے لیے آئے ابھی پندرہ بیس منٹ باقی ہے تو قرآن شریف پڑھے یا دعا مانگے بیٹھے بیٹھے ہم عبادت میں رہیں گے نماز کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے گا مولانا محمد سلیمان صاحب جاجی جو تھے وہ یہ کہتے تھے مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے دنیا والے تو مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو آ رہا ہے کچھ مانگے گا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں کہ میرا بنتا مانگتا کیوں نہیں صبح میں آخری آخری رات میں اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں اعلان ہوتا ہے دیکھو ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی بس یہ اتنا بتا کر کے بات ختم کر دیں کوئی دعا رد نہیں ہوتی اگر دو چیزیں ہو کپڑا حلال کا اور کھانا حلال کا یہ کپڑا جو ہم نے پہنا ہے یہ حلال کا ہو اور جو کھانا کھاوے وہ حلال کا ہو دو چیزیں اگر ہے تو ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی ساری دعائیں قبول ہوتی دیکھو دعا میں پانچ چیزیں ہیں ایک تو ہم نے اللہ سے مانگا اور دینے کے قابل ہے تو اللہ فوراً دے دیتے بعض مرتبہ ہماری زبانوں پر آتا ہے کہ کچھ اور مانگتے تو بھی مل جاتے ایک چیز ہوئی دوسری چیز دعا میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگا لیکن ابھی ہماری صلاحیت نہیں جو چیز مانگی ہے اس کے ہزم کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے لیکن کب دیں گے جب ہمارے اندر صلاحیت ہو جائے ہفتے کے بعد مہینے کے بعد کبھی تو سالوں کے بعد جیسے ہمارا چھوٹا بچہ یوں کہے کہ ابا مجھے ریولور دلا دو اصلی باپ جو ہے کروڑ پتی ہے پندرہ بیس ہزار کی ریوالور لا کر دے سکتا ہے لیکن کیا کہے گا کہ بیٹی ابھی نہیں بیس پچیس سال کی ہو جاؤ پھر اگر ابھی لا کے دے دی تو کیا کرے گا معلوم ہے اپنے اوپر گولی چلایا گیا تو ماں باپ کے اوپر گولی چلا دے صلاحیت نہیں ہے تو ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی ہمارے اللہ سے صلاحیت نہیں ہے تو اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں لیکن دیں گے کب جب صلاحیت پیدا ہوگی تب تیسری چیز دعا میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز مانگی وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بڑھیا دیتے گیل مریم علیہ سلاۃسلام کی ماں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے لڑکا دے تاکہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر اللہ نے لڑکا نہیں دیا لڑکی دی اور کہا کہ یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر کوئی ملیریا ٹائیفائڈ ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور ہمارا بچہ یوں کہے کہ ابا مجھے آئس کریم کھلا دو آسروڈ کھلا دو اب اس نے پانچ دس روپئے مانگا ہے باپ کیا کہتا ہے بیٹی یہ نہیں تو کہے تو پچاس روپئے کی دودھ کی چاکلیٹ کر دے دو لیکن یہ نہیں تو اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے تو نے جو چیز مانگی ہے تیرے لیے نقصان دے میں اس کے بدلے میں بڑھیا دیتا ہوں اور چوتھی چیز دعا میں یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی صبح میں کوئی بڑی مصیبت اور ہم نے رات کو دعا مانگی اب یہ دعا اوپر جا رہی ہے اور وہ مصیبت اوپر سے نیچے آ رہی تھی اس دعا نے اس کو روکا اور روک کر کے اوپر لے گئے ہم کو تو دکھائی نہیں دیا ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی کوئی اثر تو ہوا نہیں اللہ بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو ڈال دیا اور چوتھی چیز دعا میں یہ ہے اللہ اس کا ثواب جمع کرتے رہتے تھوڑی دعا مانگی بڑی دعا مانگی رو روپیے مانگی اللہ اس کا جواب ثواب جمع کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور بڑھاتے بڑھاتے اثر کے میدان میں دیں گے اس کا ثواب بندہ کہے گا اللہ یہ ثواب کہاں سے آئے اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھلا وقت کھلا جگہ پر نے دعا مانگی تھی اس کا اثر تجھے دکھائی نہیں دیا تھا یہ اس کا ثواب میں نے یہاں جمع کیا تھا اور اس کو بڑھا کر کے دے رہا ہوں اس وقت ہم حسرت کریں گے کاش ہماری دعا کوئی قبول نہ ہوتی دنیا میں تو یہاں اس کا ثواب ملتا نیت کرو انشاءاللہ سے مانگے گی یہ چار چیزوں کو ہر ساتھی اپنا روزانہ کا معمول بنا لے تین تسبیحات کا اہتمام موقع محل کی جو دعائیں اس کو پڑھے قرآن شریف کی تلاوت کرے اور اللہ سے مانگے اتنا کریں گے تو بہت بڑی ہماری کمائی ہو جائے گی اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی نیت کرتے ہو بھائی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو توفیق عطا فرماوے دیکھو ابھی اپنے معاملات سے فارغ ہو کر کے ضروریات سے فارغ ہو جلدی سے تشریف لے آوے انشاءاللہ مغرب کے بعد تفصیل سے ہمارے سامنے بات آئے گی اور جو پہلی بات دل میں آوے نا وہ اللہ کی طرف سے فوراً کھڑے ہو جاؤ دعا بول اللہ سبحان اللہ